لا الہ کی بولی بول اللہ سے گیرا کھول اللہ سے خلیبوج جگائے جا لا الہ کی بولی بول اللہ سے گیرا کھول اللہ سے خلی جگائے جا سادہ رہتی نا ساری دنیا کو کلمہ پڑھائے جا لا الہ کی بولی بول الا سے گیرا کھول اللہ سے خلب جگائے جا یاد کر وہ غافل تو کس کام آیا تھا یاد کر وہ غافل تو کس کام آیا تھا سوچ تو ذرا رب نے کیوں بنایا تھا سوچ تو ذرا تجھے رب نے کیوں بنایا تھا تو ہے رب کا خلیفہ تیرا چمکا ہے نصیبہ تو ہے رب کا خلیفہ تیرا چمکا ہے نصیبہ کر ذکر یہ وعدہ نبھائے جا الہ کی بولی بول اللہ سے گیرا کھول اللہ سے خلیب جگائے جا سادہ رہتی نہ جوانی تو دنیا ہے فانی ساری دنیا کو کلمہ پڑھائے جا لا الہ کی بولی بول اللہ سے گیرا کھول اللہ سے خلیب جگائے جا سنت رسول ہے خدا کا بھی فرمان ہے سنت رسول ہے خدا کا بھی فرمان ہے کل میں طیب پہ جان بھی قربان ہے کل میں طیب پہ جان بھی قربان ہے لا الہ کی بولی بول اللہ سے گیرا کول اللہ سے خلب جگائے جا سادہ رہتی نہ جوانی تو دنیا ہے فانی رہتی نہ یہ تو دنیا ہے فانی ساری دنیا کو کلمہ پڑھائے جا لا الہ کی بولی بول اللہ سے گیرا کھول اللہ سے خلیب جگائے جا آدھا کلو جو ایک بکری زبا کی آدھا کلو جو ایک بکری زبا کی ساتھ میں نبی کی ساری فوج کھانے آئی تھی ساتھ میں نبی کی ساری فوج کھانے آئی تھی ہوئے جابر حیران کیا آخا نے فرمان ہوئے جابر حیران کیا آخا نے فرمان کھانا ختم نہ ہوگا کھلائے جا لائی کی بولی بول اللہ سے گیرا کھول اللہ سے قلب جگائے جا سدا رہتی نا جوانی یہ تو دنیا ہے فانی سدا رہتی نا جوانی یہ تو دنیا ہے فانی ساری دنیا کو کلمہ پڑھائے جا لا الہ کی بولی بول اللہ سے گیرا کھول اللہ سے قلب جگائے جا اللہ سے خلب جگائے جا